السلام علیکم آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طالب سے بزنس فائنانس کے ٹوینٹی میں ہو رہی ہے ہمارا آج کا یہ لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے جس میں ہم بانڈ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد آج کا لیکچر جو ہے وہ شروع کیا جائے تو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ بانڈ جو ہے basically that is an instrument of long term debt اور اس میں ہم نے سرٹن ریلیشن شپ ڈرائیو کیے تھے اور پھر ہم نے ریلیشن کو کی شکل میں جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا تھا اور وہ ریلیشن شپ جو ہے they basically form the heart of the bond اور اس میں جو سب سے پہلا ریلیشن شپ تھا وہ تھا بٹوین دی انٹرسٹ ریٹ اور جب میں انٹرسٹ ریٹ کہتی ہوں تو it is the going market interest rate and the price of the bond اور ہم نے یہ کہا کہ دیر از زیادہ ہو جائے گا اس کی پرزینٹ ویلو کم ہوگی یعنی کہ بانڈ کے سیناریوں میں جب مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو بانڈ کی پرائز یا ویلو جو ہے وہ کم ہو جائے گی اینڈ وائس ورسا کہ جب مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے گا تو ایک اسمالر ڈسکاؤنٹ ریٹ سے ہم کیوپان کو اور فیوچر پرنسپل اماؤنٹ کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہوں گے اس لیے مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ کے کم ہو جانے کی وجہ سے مارکیٹ کی پرائس جو ہے یا بانڈ کی پرائس مارکیٹ میں یا بانڈ کی ویلو جو ہے وہ بڑھ جائے گی so that was the first relationship secondly ہم نے یہ بات کی کہ ہمارا جو amount of the interest paid by the issuer of the bond اگر ہمارا کیوپان کا ریٹ جو ہے in of percentage is higher than the market interest rate تو بانڈ کی ویلو جو ہے مارکیٹ پرائز جو ہے دیٹ ول بی ابو دی پار ویلو یعنی کہ bond will be selling at a premium conversely اگر ہمارے بانڈ کا coupon rate is lower than the market interest rate تو اس صورت حال میں bond will be selling at a discount یعنی اس کی market price will be lower than the par value and finally اگر بانڈ کی rate is exactly to the market interest rate تو صورت حال میں bond will be selling at par جس میں ہم یہ کہیں گے کہ بانڈ کی مارکیٹ ویلو اور پار ویلو جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہے فائنلی ہم نے یہ کہا کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے یا کم ہونے سے جب بانڈ کی ویلو کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ رسک اب انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے it is dependent on two main factor ایک تھا ہمارا بانڈ کا کیوپان اور دوسرا تھا میچورٹی آف دی بانڈ اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ جوں جوں بانڈ کی میچیورٹی زیادہ ہوگی یا لانگر ٹرم بانڈ جو ہے ان میں انٹرسٹ ریٹ کی چینجز جو ہیں وہ زیادہ پرائز فلکچویشن لائیں گی they will be more risky as compare to کہ جو کہ شارٹ ٹرم میچورٹی والے بانڈ ہوں گے لسر میچورٹی والے بانڈ ہوں گے ان میں فلکچویشن جو ہیں وہ کم آئیں گی اینڈ فائنلی ہم نے بات کی کہ کیوپان کی جو بانڈ اسمالر کیوپان کے ساتھ ہیں یعنی جن کی کیوپان پیمنٹ جو ہیں وہ کم ہے ان کا risk of changes in the interest rate جو ہے وہ زیادہ ہوگا as compare to the larger coupon bond ان دونوں ہی سیناریو میں ہم نے یہ ازیوم کیا تھا کہ ان بانڈس کے باقی فیچر جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں پہلے سیناریو میں صرف ہماری میچورٹی ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ تھا اور دوسرے سیناریو میں ہمارے پاس صرف جو ہے وہ بانڈ کے کیوپان جو ہے وہ فرق تھے تو یہ تو تھے ہمارے جب بھی ہم کے کے کی بات کرتے ہیں اور اس بعد ہم نے بات کی میں ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمیں مارکیٹ price پتا ہے ہمیں اس کی پار ویلو پتا ہے بانڈ کی اس کے اماؤنٹ پتا ہے تو ہمارے پاس کیا انٹرسٹ ریٹ ہوگا جو کہ بانڈ کے جو کیش فلوز ہیں in the form of regular coupon face value at maturity ان کو برابر کر دیں گے مارکیٹ ویلو کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ ساری انفارمیشن پتا ہو مارکیٹ پرائز کیا ہے بانڈ کی بانڈ کی فیس ویلو کیا ہے اس کے کیوپان پیمنٹ کیا ہے اور اس کے میچیورٹی پیریڈ کیا ہے تو ان ساری نون فیکٹر کے ساتھ ہم کیا ریٹ آف ریٹرن ارن کریں گے اپنی اس انویسٹمنٹ میں if we hold this particular bond till maturity maturity تو تو وہ ہے ہمارا جیل ٹو ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ہٹ اینڈ ٹرائل سے یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں دو کمپونیٹ ہے کیوپان کو ہم نے اینوٹی کی طرح ڈسکاؤنٹ کرنا ہے اور ہم نے پرنسپل یا فیس ویلیو کو ایک لمسم اماؤنٹ کی شکل میں ڈسکاؤنٹ کرنا ہے لیکن اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن ہے اور وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ریلیشن شپ ہے کیوپان ریٹ اور مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ پرائز کا اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بانڈ جو ہے اس کا کیوپان ریٹ جو ہے مارکیٹ کے انٹرسٹ ریٹ سے کم ہو تو بانڈ ڈسکاؤنٹ پہ سیل ہوتا ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پہلے دیکھیں گے کہ مارکیٹ پرائز کیا ہے بانڈ کی اگر price is less than one thousand کوئی ڈسکاؤنٹ بانڈ ہے coupon than particular interest rate we are trying out اس سلسلے میں ہم کیا کریں گے coupon rate. دوسرے صورت حال میں کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس ایک بانڈ ہے جس کی market price above the face value above one thousand تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ bond is selling at a premium اور اس صورتحال میں ہمارے پاس ریلیشن شپ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ کا interest rate is lower than the coupon rate اب کیوپان ریٹ اگر 8% ہے تو مارکیٹ کا انٹرسٹ ریٹ لو ہونا چاہیے ہمارا yield to maturity should be lower than the coupon so we should start with an interest rate جو کہ کیوپان ریٹ سے کم ہے یہ ہنٹ یوز کرتے ہوئے we can calculate the maturity بائیلورٹی کے ٹاپک کو کور کرنے کے بعد ہم نے بات کی ڈیٹ فرم کو پاس دو مین سورسز آف فنڈس ہیں ایک ہے اکوٹی کا اور دوسرا ہے ڈیٹ کا اب there are certain feature of equity جو کہ فرم کے لیے بینیفیشل ہیں there are certain feature of the bond جو کہ بینیفیشل ہیں فار دی فارم اگر بانڈ یا لانگ ٹرم لون جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے ٹو فائنانس دی فارم ان دونوں میں سے فارم کس کو سلیکٹ کرے گی اس سے پہلے ہم جو ہے سرٹن کریکٹرسٹکس یا ان فیچرس کو دیکھنا چاہ رہے تھے اس میں سب سے پہلا فیچر ہم نے یہ کہا کہ جو بانڈ ہے it is a debt obligation اور بانڈ ہولڈر جو ہے ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں ہوتا جبکہ اکویٹی ہولڈر کو ووٹنگ رائٹ ہوتا ہے اکوٹی جو ہے یا شیئر جو ہے they reflect the ownership in firm دوسری جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بانڈ کے اوپر ہم کیوپان کمپنی پے کرتی ہے to the bond holder it basically is the payment of the interest اور وہ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے کمپنی اپنی انکم اسٹیٹمنٹ میں انٹرسٹ کو جو ہے ایز این ایکسپینس شو کرتی ہے اور وہ ایکسپینس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرنے کے بعد کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ٹیکسیبل انکم اور اس ٹیکسیبل انکم پہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے along with the other expenditures. لیکن دوسری طرف جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں to the equity holder in the form of the dividend وہ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہوتا کیونکہ ہم income after interest and tax pay جو ہے اس میں سے جو کچھ اماؤنٹ ہے وہ پے کرتے ہیں in the form of the dividend اور فائنلی جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈیٹ ہے اٹ از این آبلیگیشن تو اگر فارم جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتی ہے payment of the interest of the principal at maturity تو اس صورت حال میں بانڈ ہولڈر جو ہے اس کا ایک لیگل کلیم ہے فرم کو بیچنے پڑیں گے اور it may force the firm to the bank دوسری طرف جو ہمارے equity are the claimant they do not have any obligation تو فرمس جو ہے normally they try to get the benefit and there is scenario جس میں ایک پرپیچل بانڈ ایشو کر کے بانڈ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبلٹی والا فیچر بھی اویل کر لیتی ہے and can also avoid the bankruptcy کیونکہ پرنسپل کی پیمنٹ نہیں ہوتی اس لیے جو ہے پرنسپل کی ری پیمنٹ میں ڈیفالٹ والا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد we start talking about the long term debt اور لانگ ٹرم ڈیٹ پہ ہم نے یہ بات کی کہ it can take various forms اور ایک لانگ ٹرم ڈیٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے from the other long term debt اور اس میں جو ہے مختلف فیچرس ہیں اور ہم جو ہے ان سارے فیچرس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈیٹ کی بات کرتے ہیں اگر ہمارا ڈیٹ جو ہے it is for less than one year تو وہ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہے اور اس شارٹ ٹرم ڈیٹ کو ہم ایٹ ٹائم جو ہے انفنڈیڈ ڈیٹ بھی کہتے ہیں اگر ہمارا لون جو ہے اس کی maturity period is more than one year تو اس کی اگین مختلف ہو سکتے ہیں جس میں ہم بات کرتے ہیں نوٹ کی جس میں ہم بات کرتے ہیں ڈیبینچرس کی اور جس میں ہم بات کرتے ہیں بانڈس کی تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ مختلف فیچرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں تو اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے جو ریلیٹڈ یا ٹرمس تھی بانڈ کے بارے میں وہ ڈسکس کی تو آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ وہی بانڈ کے فیچرس کو یا مختلف کریکٹرسٹکس کو لے کر آگے بڑھیں گے اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈسکس کریں گے it will be the bond indenture bond indenture basically is an agreement between the borrower and the lender in other word bond holder and the issuer indenture جو ہے وہ ایک ڈیٹیل قسم کی ڈاکومینٹ ہوتی ہے اور اس ڈاکومینٹ میں جو مختلف پروویژنس ہوتی ہیں ان شاء اللہ آج کے لیکچر میں ان سب کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جس میں ٹرمز آف بانڈ ہے سیکیورٹی ہے سینیورٹی ہے ری پیمنٹ ہے call provision and the protective covenants اور فائنلی اس کے بعد ہم بات کریں گے بانڈ ریٹنگ کی کہ ایک بانڈ کو ہم کس طرح ریٹ کرتے ہیں against the rest of the bonds تو ہم شروع کرتے ہیں with bond indenture define کرنا ہو کہ بانڈ ان ڈینچر کیا ہے تو the bond indenture is a contract between the bond issuer and the bond holder usually a perhaps a bank is hired by the issuer to protect the bond holder interest اب اس میں ہمارے پاس تین طرح کی پارٹیز انوالو ہیں بٹ بیسیکلی جو ہے ہمارا کانٹریکٹ جو ہے that is between the company and the investor company is the the issuer of bond investor is the bond holder in between this contract there is a trustee normally trustee is a bank اب وہ ٹرسٹی جو ہے وہ کون ہائر کرتا ہے the issuer of the bond corporation جو ہے وہ ٹرسٹی کی سروسز ہائر کرتی ہے لیکن وہ ٹرسٹی جو ہے وہ پروٹیکٹ کس کو کرتا ہے بانڈ ہولڈر کے انٹرسٹ کو اب اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز بیسیکلی جو ہے ٹرسٹی کی کیا ہوتی ہیں تو ٹرسٹ کمپنی جو ہے must make sure the terms of the indenture are obeyed کہ ہمارا جو بانڈ کا انڈینچر ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس اس بانڈ بانڈ کی کی اماؤنٹ کیا کیا ہوگی ہوگی فیس یہ ہے یا انسیکیورڈ ہے کس پراپرٹی کے اگینسٹ جو ہے بانڈ ہولڈر کا کلیم ہے اس کے بعد اس میں کیا کیا پروٹیکٹ کنوینئنس ہے یہ بانڈ جو ہے وہ کالبل ہے یا نہیں ہے اگر یہ بانڈ کالیبل ہے تو وہ کس پرائز کے اوپر کالیبل ہے کتنے پیریڈ کے بعد جو ہے ہماری کال پرویژن شروع ہوگی کیونکہ موسٹ آف دی بانڈ جو ہے ان کے پاس ڈیفرڈ کال پرویژن ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہمارا جو ٹرسٹی ہے ول میک شیور کہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی گئی ہیں انٹینشن کے اندر دے آر پراپرلی فالوڈ اس کے بعد کیا ہوگا کہ دس ٹرسٹی ول مینج اکنگ سنگنگ فنڈ جو ہے ایک ایسا فنڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ایشور جو ہے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈالتا چلا جاتا ہے for the retirement of the loan اور اس کی مختلف فارمس ہیں جو ان شاء اللہ ہم آگے جا کے جو ہے وہ دیکھیں گے اور ان کو ڈسکس بھی کریں گے ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سنکنگ فنڈ کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی گئی ہیں ہمارا جو ٹرسٹی ہے وہ اس سنکنگ فنڈ کو مینٹین کرے گا اور وہ ٹرسٹی جو ہے وہی بانڈ ہولڈر کو پے کرے گا out of that sinking fund اس کے بعد فائنلی جو ہے ٹرسٹی جو ہے will represent the bond holder in default in case کہ issuer of the bond which is a company default کر جاتی ہے on the payment of the coupon which is the interest اور the payment of the face اور میچورٹی ویلو تو اس صورت حال میں جو ٹرسٹی ہوگا وہ ریپرزینٹ کرے گا وہ پروٹیکٹ کرے گا interest of the bond holder اب اسی بانڈ انڈینچر میں ہم کیا کیا کلاسز ڈالتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے the basic terms of the bond issue کہ انڈر واٹ اینڈ کنڈیشن یہ بانڈ جو ہے وہ ایشو ایشو کیا گیا then the total amount of کہ کتنے بانڈ جو ہے ہم نے کتنی ورتھ کے ایشو کیے ہیں اور ڈسکرپشن آف دی سیکورٹی کہ اگر یہ سیکور بانڈ ہے تو اس کے پیچھے کون کون سی سیکورٹی جو ہے وہ پلچ کی گئی ہے اور اس میں ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے is it in form of the stock form of د ر اس کے بعد ہم لون جو ہے مختلف صورتیں جو ہے وہ ایگزٹ کر سکتی ہیں call provision different call provision and then it we detail ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سے جو ہے ہمارا terms of bond uh basic terms جو ہیں وہ اس بانڈ ایشو کی کیا ہے تو اس سلسلے میں corporate bonds usually have a face value of one thousand this is also as the principal value and stated on the bond certificate the par value which is the initial accounting value of a bond is almost always same as the face value and terms are use interchangeably the corporate bonds are میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسٹ آف دی بانڈس جو ہے ہوتی ہے اور وہی فیس ویلو پار ویلو ہوتی ہے at the time of the maturity of the bond وہی اماؤنٹ جو ہے وہ ری پے کی جاتی ہے ٹو دی بانڈ ہولڈر لیکن جب ہم بانڈس کی بات کرتے ہیں تو there can be two types of the bond ایک ہے ہمارے پاس گورمنٹ بانڈس اینڈ دوسرے ہیں کارپوریٹ بانڈس گورمنٹ بانڈس جو ہے وہ بانڈس ہیں جو کہ government of any country issues اور گورمنٹ کی کریڈٹ وردینس جو ہے as compare to any corporation زیادہ ہوتی ہے اس لیے موسٹلی ان کی ٹرمس اینڈ کنڈیشن تھوڑی کم اسٹینجنٹ ہوتی ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کارپوریٹ بانڈس کی تو most of the corporate bonds جو ہیں they are registered corporate bonds وہ ہیں جو آپ کی کریڈٹ وردی اسٹیبلشڈ لارج سائز کارپوریشن جو ہیں وہ سیل کرتی ہیں یا آفر کرتی ہیں for sale in the public تو کارپوریٹ بانڈ جو ہے موسٹلی جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے it maintains registered of the bond کہ کس کس کے نام پہ کتنے بانڈ جو ہیں وہ ایشو کیے گئے ہیں ان کا پورا record is maintain by the company اور جب time آتا ہے for the coupon pay, payment تو company جو ہے کیا کرتی ہے کہ coupon payment جو ہے وہ mail کر دیتی ہے to the registered owner of the bond دوسری طرف کیا ہے کہ اسی بانڈ کی ایک اور فارم بھی ہو سکتی ہے کہ رجسٹرڈ بھی ہے اور اس کے ساتھ سرٹن کیوپان بھی اٹیچ کیے گئے ہیں at the time of the coupon payment کیا ہوتا ہے کہ وہ کیوپان جو ہے رجسٹرڈ اونر ڈیٹیچ کر لیتا ہے and mail that coupon to the company اور کمپنی جو ہے وہ کیوپان کی پیمنٹ جو ہے اس رجسٹرڈ اونر کو بھیج دیتی ہے یعنی کہ رجسٹرڈ بانڈ کی بھی دو فارمس ہیں ایک ہے simple registered in the books of the company تو وہ جو بانڈس ہیں ان کے اوپر کیوپان پیمنٹ جو ہے company by cheque directly at the address registered in the book جو ہے اس پہ بھیج دیتی ہے لیکن اگر بانڈ کے ساتھ کیوپان بھی اٹیچڈ ہوں تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو اونر آف دی بانڈ ہے وہ ڈیٹیچ کرے گا coupon and will send those coupon to the company at the time جبکہ کیوپان پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے تو کمپنی جو ہے اس کیوپان پیمنٹ کو میل کرے گی ٹو دی بانڈ ہولڈر اب اس کے بعد کچھ بانڈ جو ہیں وہ بیئر فارم میں بھی ہیں this is an alternative to the registered form registered میں تو کمپنی جو ہے مینٹین کرتی ہے پورا ریکارڈ کہ ہو از دی اونر اور جو کیوپان پیمنٹ کا ایلیجیبلٹی ہوتی ہے that is only to the registered owner cheque جو ہوتا ہے وہ رجسٹرڈ اونر ہی کے نام پہ بھیجا جاتا ہے لیکن دوسری طرف جب ہم اس کا آلٹرنیٹو دیکھتے ہیں which is a bearer bond bearer bond میں کیا ہوتا ہے whosoever has the bond at the time of the coupon payment he can claim that particular coupon اس میں جو ہے the holder of the bond is eligible to receive the اس میں کمپنی جو ہے کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کرتی کہ کون رجسٹرڈ رجسٹرڈ اونر ہے جبکہ میں جب ایک پرٹیکولر انویسٹر سیل کرتا ہے وہ بانڈ ٹو اندر انویسٹر تو کمپنی کے رجسٹر میں وہ اونرشپ بھی چینج ہو جاتی ہے لیکن جب ہم بیئر بانڈ کی بات کرتے ہیں تو اس صورت حال میں تو اس صورت حال میں کیا ہوتا ہے پے کر دیا جاتا ہے اس میں ایک دو جو ہے کباہتے ہیں نمبر ون یہ ہے کہ ان کیس آف اور لاس آف دی بانڈ کیا ہوگا کہ جس کے پاس بھی وہ بانڈ موجود ہے وہی individual is the owner of bond bond and is eligible for all benefits جو کہ اس بانڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ کے پاس کوئی فارمل record نہیں ہے not mail any important information directly to the bond holder but جب ہم اس کو دوسری positive سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو ایک اس کا benefit یہ ضرور ہے کہ جس وقت بھی آپ نے اس میں انویسٹ کیا there is no legal formalities you can detach the coupon and you can easily claim the coupon amount from the company اس کے بعد جو سیکنڈ امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے ہماری ٹرمس آف بانڈ کے بعد دیٹ از دی سیکورٹی کہ جب ایک کمپنی بانڈ ایشو کرتی ہے تو بیسیکلی کمپنی لون لیتی ہے اور جو بانڈ ہولڈر ہے جو پرچیز کرتا ہے ہی از دی لینڈر وہ لینڈ کر رہا ہے اس لیے اس ڈیٹ کے اگینسٹ جو ہے what is the security bond holder کے پاس کیا سیف گارڈ ہے تو اس میں security is one important aspect so ہماری جو ڈیٹ سیکورٹیز ہیں they are classified as collateral and mortgages use to protect the bond holder کیا ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بانڈ کو بیک کرنے کے لیے یا as a security for the loan جو کمپنی نے لیا ہے بائی ایشوئنگ دی بانڈ دو طرح کی سیکورٹیز ہیں ایک ہے کولیٹرل اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مارٹگیج تو کولیٹرل میں ہمارے پاس کیا آتا ہے normally we talk about the share and so collateral means securities include the bond and stock or any asset security for the payment of debt number two پہ ہے ہمارے پاس mortgage securities so mortgage securities are secured by uh mortgaged یعنی land building machinery and other اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کیٹیگری ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں ڈیبینچرس کی ڈیبینچر جو ہے is an in bond for which no specific pledge or property is made یعنی اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو ڈیبینچر جو ہے from the point of view they are risky لیکن اگر ہمارے پاس ایک کریڈٹ وردی فرم ہے جو کہ اسٹیبلشڈ ہے with very good potential of growth اور اس کی اگر ہم بیلنس شیٹ کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کا فائنینشیل لیوریج از ایکسپٹیبل تو اس صورت حال میں جب وہ ایک بانڈ ایشو کرتی ہے جس کے پیچھے کوئی کولیٹرل نہیں ہے اور کوئی مارٹگیج نہیں ہے تو still it is acceptable by the general public mature security جس کی میچورٹی پیریڈ جو ہے میکسمم ٹین ایئرس کی ہے اور لیس دین ٹین ایئرس ہے تو یہ تو تھا اباؤٹ دی سیکورٹی اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور فیچر آف دی بانڈ انچر سینیور ہم نے ایک بانڈ خریدا اور کارپوریشن نے ایک لون لیا بانڈ لیکن جو لارج سائز کارپوریشن ہوتی ہیں they do not rely only on one issue of the bond time and again depend on issuing the bond اور ان بانڈس کی اور لونس کی کیٹیگریز بھی فرق ہوتی ہیں اس لیے کس کو پیمنٹ پہلے ہوگی اور کس کو پیمنٹ بعد ہوگی this is known as the seniority so seniority indicates preference in position over lenders and debts are sometimes labelled as senior or junior to indicate the seniority کہ ایک کمپنی ہے اس نے بہت سے بانڈ ایشو کیے ہوئے ہیں بہت سے لون لیے ہوئے ہیں ڈیبینچر ہیں اس کے پاس جو ہے وہ سیکورڈ بانڈ ہے انسیکیورڈ بانڈ ہے نوٹس ہیں تو at the time of the payment کس کی جو ہے وہ زیادہ ہے اوور دی ادرس تو جس کی پرفرنس سب سے پہلے آتی ہے اس موسٹ سینئر اور جس کی پریفرنس سب سے بعد میں آتی ہے اس موسٹ جونیئر تو ہم جو ہے سینیورٹی کو سینئر اینڈ جونیئر ہی کی شکل میں کہتے ہیں اور جو سینئر بانڈز ہوتے ہیں ان کی پیمنٹ پہلے ہوتے ہیں اور جونیئر کی جو ہے وہ سب سے بعد میں ہوتی ہے so in event of default holders of the subordinate debt must give preference to other specified creditor debt can not be subordinated to equity so what are we trying کہ اگر کمپنی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتی ہے کمپنی کے ایسٹ جو ہیں وہ بکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سینئر کو پیمنٹ ہوتی ہے سینئر بانڈ ہولڈر کو اور اس کے بعد جونیئر کو اور جونیئر کو ہم سب آرڈینٹیڈ بانڈ ہولڈر بھی کہتے ہیں تو ان کو پریفرنس نہیں ہوتی رادر ان کے اوپر جو ہے وہ سینئرس کو پریفرنس ہوتی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بانڈس کی اور اکوٹی کی کسی بھی صورت حال میں چاہے وہ سینئر ہے یا جونیئر ہے بانڈس اور لونس کی پیمنٹ پہلے ہوتی ہے اکوٹی اکویٹی کی پیمنٹ جو ہے وہ سب سے بعد ہوتی ہے اس لیے جو ہے بانڈس کین ناٹ اور لون یا بانڈ ہولڈر نوٹس ہولڈر جو ہیں they can not be subordinated to equity rather equity جو ہے وہ سبارڈینیٹڈ ہے to the any form of the bond or any form of the other loan تو اس صورت حال میں ایک یہ ہے کہ جب ہم اکوٹی کی بات کرتے ہیں تو اکوٹی is equity holder or the common stock holder they are known as the residual claimant اب ہم اپنے اگلے فیچر کی طرف جاتے ہیں ری پیمنٹ بونڈ کی ری پیمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے so handled can be sinking at maturity اور دے میں بات آتی ہے بانڈ کی تو کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی ری پیمنٹ جو ہے at the time of maturity ہے لیکن اس سے پہلے بھی بانڈس کی ری پیمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس ری پیمنٹ میں ہمارے پاس جو بیسک پروویژن ہوتی ہے وہ ہے سنکنگ فنڈ کی جیسے کہ پہلے بھی ہم نے شروع میں ڈسکشن میں کہا تھا کہ ہمارے جو ٹرسٹی ہے which mostly is a bank maintains the sinking fund آج جو ہمارا ایشور ہے یا کمپنی ہے وہ اس سنکنگ فنڈ میں جو ہے وہ پیسے ڈالتے چلے جاتے ہیں اور اس سنکنگ فنڈ میں سے ہی ارلیئر پیمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے اب یہ جو سنکنگ فنڈ ہے اس کی مینٹیننس اس کی ساری ریگولیشن جو ہے وہ کون کرتا ہے وہ ٹرسٹی کرتا ہے اور ان کیس کہ ایک کمپنی جو ہے وہ بہت کریڈٹ وردی ہے تو اس کمپنی میں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری amount of loan sinking fund میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ایک بیلون پیمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے at the end of the maturity period ایک کچھ عرصے کے بعد most of the sinking fund میں یہ پروویژن ہوتی ہے کہ immediately after taking the loan جو ہے وہ پیمنٹ سنکنگ فنڈ میں نہیں کی جاتی رادر کیا ہے کچھ لیک کے بعد جو ہے سنکنگ فنڈ میں کمپنی جو ہے وہ ایئرلی بیسس پہ یا سکس منتھلی بیسس پہ کچھ اماؤنٹ ڈالتی جاتی ہے to retire that particular bond or to make the repayment دوسری طرف یہ ہے کہ ایک فکسڈ اماؤنٹ بھی ہو سکتی ہے اور انکم کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ پرسنٹیج بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر ہماری کمپنی جو ہے اسٹیبلشڈ کریڈٹ وردی کسٹمر ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے سنکنگ فنڈ میں انیشلی اتنی اماؤنٹ نہ ڈالے لیکن at the end of the time period ایک بہت بڑی اماؤنٹ جس کو ہم بیلون پیمنٹ کہتے ہیں that can be made by the the company to bond holder to the trustee اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کارپوریشن کی بریفلی ہم نے بات کی تھی کہ کمپنی جب ایک بانڈ ایشو کرتی ہے تو انیشل ایئر میں وہ بانڈ جو ہے کمپنی بانڈ ہولڈر سے کال بیک نہیں کر سکتی لیکن آفٹر سم ٹائم جو ہے company can call the bond back جب ہم کہتے ہیں کہ calling the bond back what does it mean اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی جو نے جو لون لیا ہے وہ اس کو فلی یا پارشلی میچورٹی سے پہلے ری پے کرنا چاہتی ہے فارملی اگر ہم یہ کہیں کہ what basically is a call provision so uh call provision allows the company to repurchase or call part or all of the bond issue at stated prices over uh specified period جو کال کی پرائس ہوتی ہے وہ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے اور نارملی جو ہے یہ اسٹیٹڈ پرائس جو ہے جس کو ہم کال پرائس کہتے ہیں دیٹ از ابو دی پار ویلو یعنی کہ ایک پریمیم پہ جو ہے ہم اس کال کو اس بانڈ کو واپس کال کرتے ہیں moreover the difference between the call price and the stated value is the call جب ہم نے کہا کہ اگر ایک بانڈ ہے فار ایگزامپل اس کی face value is one thousand اس کی call price is set as eleven hundred it is higher than the par value the difference between this call price and the par value is known as the call eleven 1100 minus one thousand one hundred basically period میں ہماری کال پریم زیادہ ہوتا ہے لیکن ایز time گوز آن اور ہم میچورٹی کے قریب چلے جاتے ہیں تو ہمارا کال پریمیم کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور جو ہماری کال پرائس ہے close to the maturity period جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے کس کے ایگزیکٹلی پار ویلو کے کیونکہ اس وقت پار ویلیو ہی ری پے ہونی ہوتی ہے اور ری پیمنٹ پیریڈ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے اس لیے ارلیئر کال نہیں ہو رہی تو ہماری کال پرائز جو ہے that is exactly equal to the the par value value اور face call call premium provision ہی کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں کہ call provision are not usually operative during the first part of a bond life making it less of a worry for the bond holder یعنی کہ اگر لیس ریزیوم کہ کمپنی نے بانڈ ایشو کیے اور جب کمپنی بانڈ ایشو کرتی ہے تو of course company is taking a loan suppose کہ بانڈ جو ہے اس کی maturity period is thirty year تو آج اگر میں نے اس میں انویسٹ کیا ہے سو آئی شوڈ ناٹ وری کہ پانچ سال کے بعد جو ہے وہ بانڈ کال بیک ہو جائے گا دو سال کے بعد ہو جائے گا بلکہ کیا ہوگا کہ بانڈ انڈینچر کے اندر اسپیسیفکلی یہ مینشن ہوگا کہ یہ بانڈ جو ہے کتنے عرصے کے بعد کال بیک کر سکتی ہے minimum time period will always be mention اس کے بعد it will not be the the obligation of firm کہ وہ ضروری ہی اس کو کال بیک کرے اگر فرم کی سچویشن ایسی ہے کہ part of the loan can be repaid تو وہ اس ڈیوریشن کے بعد جو ہے وہ بانڈ کو کال بیک کر لے گا ایٹ دی کال پرائز لیکن اگر کمپنی کی سچویشن ایسی نہیں ہے کے لون ری پے کرے تو it can not simply use the call provision so for example company may be prohibited from selling its for the first ten years making the bond call protect this is call the deferred call provision کہ کمپنی جو ہے پہلے دس سال جو ہے اپنے بانڈس کو کال بیک نہیں کر سکتی دس سال کے بعد جو ہے اس کو کال بیک کر سکتی ہے as and when needed basis پہ اب بانڈ انڈینچر میں ہی جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو we talk about the protective covenants protective covenants جو ہے ایسی پروویژنس ہیں ان دا بانڈ انڈینچر اور دی اگریمنٹ جو کہ سیف گارڈ کرتی ہیں interest of the bond holder اب یہ جو ہے they can take to different form ایک ہے نیگیٹو کنوینئنس اور دوسرے ہیں positive covenants negative covenant limit اور prohibit action that company may take for example یعنی کہ جو ہماری نیگیٹو کنوینئنس ہیں اس میں کمپنی جو ہے اس کو بانڈ ہولڈر ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ یہ ایکشن جو ہے انڈر ٹیک نہیں کر سکتے for example limitation the amount of dividend according to some formula اب اس میں کیا ہے کہ جو انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے یا ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ ہے نارملی کہاں سے کی جاتی ہے from the income which the company has earn during particular year تو جب ہم پروٹیکٹ کنوینئنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ایسی ریسٹرکشن ہے as per the bond indenture جس کے تحت ہمارے جو کمپنی ہے وہ بانڈ ہولڈر کی مرضی کے بغیر ایک پرٹیکولر ایکشن نہیں لے سکتی جس میں ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے ایکشن کیا ہے کہ لمیٹیشن آف دی ڈیویڈنڈ اس میں جب ہم انکم کی بات کرتے ہیں تو انکم میں ہی سے ڈیویڈنڈ کمپنی نے پے کرنے ہیں تو اس بانڈ انڈینچر میں ایک پروویژن جو ہے پروٹیکٹ کنوینئنس جو ہے وہ یہ ہوگی کہ company for example can not distribute the dividend more than suppose one percent of the income earn کیونکہ بانڈ ہولڈر اس میں یہ میک شیور sure کرتے ہیں کہ ڈیویڈنڈ کم دیے جائیں اور جو ریمیننگ پروفیٹس ہیں وہ جو ہے یوز ہوں for the retirement of the loan اور انہی میں سے جو ہے سنکنگ فنڈ میں جو ہے کچھ اماؤنٹ جائے گی اور فائنلی جب میچور ہو جائے گا آپ کا بانڈ اس وقت وہی سنکنگ فنڈ جو ہے یوز کیا جائے گا for the the repayment of principal amount تو کمپنی جو ہے وہ اگر لمیٹیشن ہے اس کی ون پرسینٹ سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سال میں ایکسٹرا آرڈینری پروفیٹ ارن کرتی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے سائن کیا ہوا ہے یہ انڈینچر تو اس ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ میں سے ون پرسینٹ سے زیادہ کمپنی کسی بھی صورت میں ڈیویڈینڈ کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی ٹو دی اسٹاک ہولڈر تو اس میں کیا پروٹیکشن ہے پروٹیکشن یہ ہے کہ صرف ون پرسینٹ جو ہے وہ ڈیویڈینڈ ری پیمنٹ ہوگی باقی اماؤنٹ کیا ہوگی باقی amount will be use for the retirement of the debt اور portion of that can be contributed the retain earning اور ریٹین ارننگ میں ہی سے سنکنگ فنڈ میں جو ہے اماؤنٹ وہ ڈالی جاتی ہے اسی طرح there can be another restriction اور وہ restriction is a negative covenants اس میں ہم بات کرتے ہیں restrict pledging asset to other lenders جب ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو بانڈس ہیں وہ سیکورڈ بھی ہیں انسیکورڈ بھی ہیں اور جب ہم سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا اس میں کولیٹرل بھی ہے اور اس کے ساتھ مارٹ گیجز بھی ہیں کولیٹرل میں نارملی جو ہے بانڈس اینڈ اسٹاکس جو ہے they back that particular loan کہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے تو ہمارا جو بانڈ ہولڈر ہوگا اس کا کلیم ہوگا آن دوز سیکورٹیز جبکہ کولیٹرل میں کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور ادر فیزیکل ایسٹ کے اگینسٹ جو ہے بانڈ ہولڈر کا کلیم ہوگا تو in case of default bond holder جو ہے can push the company to sell those asset and make the repayment تو اگر کچھ ایسٹ جو ہے ایک پرٹیکولر بانڈ ایشو کے لیے پلج کیے گئے ہیں ایز اے کولیٹرل یوز کیے گئے ہیں تو انہی ایسٹ کے اگینسٹ کوئی اور نیا لون نہ لیا جا سکے سو دس از اندر نیگیٹو کنوینئنٹ کہ جو بانڈ ہولڈر ہے through this bond indenture company کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسٹ صرف اور صرف بیکنگ دیں گے to this particular bond issue similarly another negative covenant can be barring merger with another firm کیونکہ جب کمپنیز جو ہیں آپس میں مرچ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی ٹوٹل بیلنس شیٹ کا سینیریو چینج ہو جاتا ہے اور the way company is running the business totally change ہو جاتا ہے there is always a possibility کہ company can flourish there is another possibility کہ company can not initially take a big jump اور جب کمپنی پروفیٹیبل پروفیٹیبل نہیں رہتی تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کمپنی جو ہے وہ ری پیمنٹ یا کوپن پیمنٹ میں ڈیفالٹ کر جائے تو اگر کمپنی نے ایک بانڈ انڈینچر جو ہے سائن کیا ہے اس میں ایک نیگیٹو کنوینئنٹ یہ بھی تھی کہ company can not merge with any other company no matter کتنا بھی ضروری ہے کمپنی جو ہے دوسری کمپنی کے ساتھ مرچر نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ اس بانڈ کو ریٹائر کرے اور اگر ٹائم نہیں ہے کالبل بانڈ ہے اور اگر دس سال کے بعد ہے تو دس سال تک کمپنی بالکل مرچ نہیں کر سکتی دس سال کے بعد جو ہے کال بیک کریں ان بانڈس کو اور اس کے بعد company can merge with some other company negative can be restricting selling اور لیزنگ دی ایسٹ کہ جن ایسٹ کو ایز اے کولیٹرل یوز کیا گیا ہے company should not be able to sell اور لیز دوس ایسٹ اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کولیٹرل بھی اگر کسی کسی اور ایسٹ کے بارے میں یہ نیگیٹو کنوینئنٹ ہو کہ کمپنی جو ہے یہ ایسٹ نہ ہی سیل کر سکتی ہے اور نہ ہی لیز کر سکتی ہے اور دونوں پارٹیز اس پہ اگری ہوئی ہیں تھرو دی بورنگ وینچر تو وہ ایسٹ جو ہے نہ ہی سیل کیے جا سکیں گے اور نہ ہی ان کو لیز آؤٹ کیا جا سکے گا and finally barring issuance of additional long term debt کہ کمپنی کو looking at the balance sheet of the company bond holder جو ہیں تھرو دی بانڈ انڈینچر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ٹو ڈیٹ ریشو جو ہے دیٹ از آپٹیمل اس سے زیادہ لون کمپنی نہ لے آن لانگ ٹرم بیس تو اگر کمپنی کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے تھرو دی بانڈ انڈینچر کہ اس سے زیادہ لون نہیں لے سکتا تو company definitely will not be able to take a new loan unless کہ کمپنی جو ہے وہ کسی پرانے لون کو جو ہے وہ ریٹائر کرے یا ری پے کرے ادر سائڈ آف دسوریٹ میں ہم کیا must avoid by for example the firm must maintaining کی پوزیٹو کنوینئنس جو ہے بٹ دسکلی is a requirement from the point of view of the bond holder but وہ requirement is also a positive factor for the company for example کہ اگر کمپنی کو یہ کہا جائے کہ یہ منیمم ورکنگ کیپیٹل کا لیول مینٹین کرنا چاہیے تو کمپنی آف کورس اگر وہ لیول مینٹین کرتی ہے تو they are are certain positive aspect for the company for having the جمنٹریٹ ریسیو فائنل اور وہ فائنینشیل جو ہے ٹرانزیکشن بزنسیکشن تو وہ ساری جو ہے summary in the form of the audit financial statement should be provided to the bond holder so that they should have an idea کہ during the year financial performance of the company جو ہے وہ کیسی رہی ہے another type can be the firm must maintain any collateral اور سیکورٹی ان گڈ کنڈیشن کہ اگر اس بانڈ ایشو کے پیچھے کمپنی نے کوئی کولیٹرل رکھا ہوا ہے یا کسی ایسٹ کو پلیج کیا ہے تو یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اس ایسٹ کو گڈ فارم میں لینڈ ہے بلڈنگ ہے مشینری ہے تو اس کو گڈ کنڈیشن میں کمپنی کو مینٹین کرنا چاہیے یہ تو تھے ہمارے بانڈ انڈینچر کے سرٹن فیچر اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بانڈ ریٹنگ اب بانڈ ریٹنگ جو ہے basically is an assessment of the credit worthiness of the firm یا فرم جو ہے اس پہ کتنا جو ہے ریلائی کر سکتے ہیں اعتبار کر سکتے ہیں bond holder so the bond rating are an assessment of the credit worthiness of the corporate issuer the definition of the credit worthiness use by the rating agencies are based on how likely the issuer firm is to default and the protection creditors have in the event of a default اس میں دو چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہے کہ بانڈ کا ایشور جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے گا اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتی ہے تو کیا پروٹیکشن جو ہے وہ بانڈ ہولڈر کو دی جا سکتی ہے یا اس میں موجود ہے these rating are concern only with the possibility of the default کہ صرف جو ہماری ریٹنگ ہے it is based on the probability of default اس میں انٹرسٹ ریٹ چینجز کے ساتھ جو بانڈ کی ویلیو جو کم یا زیادہ ہوتی ہے وہ رسک کور نہیں کیا گیا it is only related to the default of the interest rate اور the default of the principal repayment so since they do not address the issue of interest rate risk the price of a highly rated bond may be quite volatile کیونکہ جو ریٹنگ ہے that is based on the possibility of non payment جبکہ انٹرسٹ ریٹ رسک جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی مارکیٹ میں چینجز کی وجہ سے پرائس میں جو ویریشن آتی ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے تو ایک ہائیلی ریٹڈ جو بانڈ ہے it may have quite a volatile price in the market تو پاکستان کے اندر we do have one agency Pakistan credit rating agency which is parallel to ہمارے پاس standard and poor and Moody's کی ریٹنگ ہے فار دی یو ایس تو اس کی جو ریٹنگ کرائٹیریا ہے اور جو ڈفرنٹ سمبلس ہیں that we have reflected on this particular slide before we look at this slide ہم دو طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیکرا جو ہے پاکستان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی اس نے دو طرح کے لون کو جو ہے وہ ریٹنگ کی ہے ایک ہے لانگ ٹرم اور دوسری ہے شارٹ ٹرم تو جو ہماری لانگ ٹرم کریڈٹ ریٹنگ ہے that we have reflect on this slide first تو جو پہلی ہے لانگ ٹرم میں what do long term rating by PACRA triple A and use the upper letter A highest credit quality triple A rating denote expectation of credit risk یہ جتنا بھی کریڈٹ ریسک کی پاسبلٹی ہے اس میں سب سے لوئسٹ پاسبلٹی جن بانڈس میں ہے اس کو ہم ریٹ کرتے ہیں پیکرا ریٹ کرتی ہے as triple A and that again is for the long term اس کے بعد ٹریپل اے کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ریٹنگ جو ہے that is the double A very high credit quality double A rating denote a very low expectation of credit risk ہماری ٹریپل اے جو ہے وہ لوئسٹ ہے لیکن double A has very low credit rating اس کے بعد we go to the single A high credit quality rating denote a low expectation of credit risk then a must talk about the triple B grade triple B rating B we go on to double B لیکن جب ہم ٹریپل بی کو کراس کرتے ہیں وی آر اینٹرنگ اندر کیٹیگری آف دی بانڈ جس کو ہم کہتے ہیں اسپیکولیٹو بانڈ اسپیکولیٹو بانڈس میں کیا ہوتا ہے کہ جن میں چینجز زیادہ آتی ہیں جو زیادہ ریسپونسو ہیں to the the marketplace تو ٹریپل بی کے بعد we are entering a possibility of credit risk developing come out of safe zone B میں ڈبل بی وی مو دیگر بی ہائیلیٹ بی ریٹنگ بچت ہو سکتی ہے لیکن ریسک جو ہے ریئل پوسیبلٹی یعنی ان میں جب ہم ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس high the investor will be willing to compensate this high risk with this issuer does کہ اس پہ ریٹرن ہائر آفر کر دیتے ہیں جو اسپیکولیٹرس ہوتے ہیں جو کہ انہیں چینجز کے اوپر بیس کرتے ہیں اپنے پروفٹس کو they would like to make an investment in this low category bond تو یہ تو تھی ہماری rating for the long term now we are talking about the short term rating done by the PACRA short term rating by PACRA they start with A1 plus, highest capacity for timely repayment. Then is A1, strong capacity for timely repayment. They are parallel to the previous ratings. A1 plus is parallel to AAA. A1 is parallel to AA. And then we, uh, they move, PACRA moves to A2, which is sa satisfactory capacity for timely repayment. Maybe susceptible to adverse economic condition possibility جوں ہی اکنامک کنڈیشن میں چینجز آئے تو یہ کمپنی جو ہے ڈیفالٹ کر جائے on the repayment a three and adequate capacity for timely repayment it is more susceptible to adverse economic condition as compare in B category B ازملی ری پیمنٹ چینجز اور ویارٹیڈ same topic of the bond اور اس میں ہم نے بانڈ کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ڈسکس کی bond indenture and the various indenture جس میں ہم نے کہا کہ ٹرمز آف بانڈس کیا ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سیکیورٹی کیا ہوتی ہے بانڈ کے پیچھے کیا کیا سیکیورٹی یوز کی جا سکتی ہے seniority for the repayment جو ہے وہ کیا ہے we talk about the senior bonds we talk about the junior bonds and then we talk about the repayment repayment جو ہے that is made through a sinking fund اور وہ جو سنکنگ فنڈ ہے وہ مینٹین کرتا ہے آپ کا ٹرسٹی اس کے بعد ہم نے بات کی کال پروویژن کی کال پروویژن میں ہم نے یہ کہا کہ ایشور جو ہے after a certain period of time can call the bond back یعنی کہ ری پیمنٹ کر سکتا ہے لون لون کی اور وہ جو کالنگ جو ہے کیا ہو سکتی ہے کہ portion of the debt can be retired earlier اور remaining portion can be retired later on depending on کہ کمپنی کے پاس کتنے سرپلس فنڈس موجود ہیں فرام دی کرنٹ انکم اور in the form of the sinking fund وہ جو بانڈ ہولڈر کی طرف سے ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج سے زیادہ ڈویڈنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتی مرچر نہیں کر سکتی اسی طرح اس میں یہ ہے کہ کسی اور اسی ایسٹ کے اگینسٹ کوئی نیا لون نہیں لے سکتی پوزیٹو کنوینئنٹ میں دیر ور سرٹن ریکوائرمنٹ جو کہ فلفل کرنی ہے نے for example maintaining certain level of working capital اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ ان کو اپنی آڈیٹنگ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دینی ہے اور فائنلی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو ایسٹ پلج کیے ہیں اگینسٹ دیٹ بانڈ ایشو ان کو ایک اچھی کنڈیشن میں رکھنا ہے in the end we also talk about that credit rating which was done by the Pakistan credit rating agency so this is our two days lecture doctor طالد کو اجازت دیجیے ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ